کہ آپ ادھر سے دلیل دیتے جائیے دیتے جائیے اس کے ساتھ ساتھ میں ادھر سے بھی مانگیے دلیل کہ حق کے تو یہ دلائل ہیں کیا جھوٹ اور باطل کی بھی کوئی دلیل ہے کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس ام من خلق السماوات والارض کیا وہ ذات ام ام من کیا من کیا وہ ذات من خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وانزل لکم من السماء ماء اور جس نے اتارا اوپر سے پانی فانبتنا بھی حدائق ذات بہجا پھر اگایا ہم نے اس پانی کے ذریعے سے حدائق ذات بہجا وہ باغ ذات بہجا جو رونق والے ہیں ما کان لکم ان تم بھی تو رہا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے ان تم بھی تو شجرہا رہا کہ تم اس کے درختوں کو بھی اگا سکو آئنا مع اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے بل ہم قوم یعدلون بلکہ وہ قوم یعدلون حق سے اعراض کرنے والے لوگ ہیں اور دوسرے معنی بلکہ وہ شرک کرنے والے لوگ ہیں وہ شرک کرتے ہیں سوال ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا جس نے زمین کو پیدا کیا جس نے اوپر سے پانی برسایا عرب کے مشرق بھی مانتے تھے کون جواب تھا اللہ یہ سارے کام اللہ کرتا ہے اور پھر غائب کے سیغے سے متکلم کی جانب آئے یہ سارے کام اللہ نے کیے ہم نے کیے فام بت نہ بھی تو ہم نے ہی اگایا اس پانی کے ذریعے سے حدائق ذات بہجہ حدائق حدیث کی جمع وہ باغ جس کے گرد چار دیواری ہو چاہے وہ اینٹوں کی ہو پتھر کی ہو یہاں تک کہ صرف درختوں کی چار دیواری ہو اس کو حدیفہ کہتے ہیں اور جس کے گرد چار دیواری نہ ہو اس کو بستان کہتے ہیں اس کو جنہ کہتے ہیں اس کو روزہ کہتے ہیں اس کے لیے دوسرے نام ہیں تو وہ ذات جس نے وہ باغ اگائے جن کے گرد چار دیواریاں ہیں اتنے مضبوط قسم کے باغ قیمتی قسم کے باغ جن کے گرد دیواریں بنائی جاتی ہیں ایک وہ پروردگار ہے اور دوسری طرف تم وہ ماں کان لکم ان تم بھی تو شجرہا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم اس کے درختوں کو اگا سکو پروردگار پانی دے دے اور تمہیں درخت دیے جائیں کہ تم اب درختوں کو خود اگاؤ تم تو یہ بھی نہیں کر سکتے الہم اللہ یہ کام اللہ نے کیے بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا ہے جس نے آسمان بنانے میں شرکت کی زمین بنانے میں کی اوپر سے پانی برسانے میں کی زمین سے درخت اگانے میں شرکت کی ہو نعوذ باللہ کوئی نہیں بل ہم قوم یادلون یہ ایک ایسا لفظ ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں اصل میں اس کے بعد ایک لفظ چھپا رہتا ہے یا عن اور یا تو اگر اس کے بعد عن ہو تو اس کے معنی اعراض کرنا بل ہم قوم یادلون بلکہ وہ لوگ یادلون حق سے ہٹ جاتے ہیں حق سے اعراض کرتے ہیں اعراض کرنے والے ہیں اور دوسرا معنی یعدلون بھی وہ پروردگار کے ساتھ شرک کرتے ہیں بل ہم قوم یادلون بلکہ وہ پروردگار کے ساتھ شرک کرتے ہیں یعنی کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے بغیر دلیل کے شرک کرتے ہیں کوئی ان کے پاس توحید سے ہٹنے کے لیے دلیل نہیں بغیر دلیل کے توحید کو چھوڑتے ہیں شرک کی طرف جھلکتے ہیں ام جعل الارض قرارا کیا وہ ذات جعل الارض جس نے بنایا زمین کو قرارا ٹھہرنے کے لائق وجعل خلالها انہارا اور بنایا اس نے زمین کے بیچوں بیچ نہریں ایک نہر یہاں ایک آگے ایک اس کے آگے اس کے آگے یعنی جگہ جگہ نہریں بنائیں وجعل لها آ اور جس نے بنایا زمین کے لیے بڑے بڑے پہاڑ وہ ہم پڑھ چکے کئی لا تمید ابھی تم کو لے کر کے دلک نہ جائے زمین ایک یہ پروردگار ہے وجعل بین البہر حاجزا اور وہ جس نے بنایا دو سمندروں کے بیچ میں آڑ کو اور دو سمندروں کے بیچ میں حصی طور بھی میں نے کہا کہ دنیا میں بہت سمندر ہیں میٹھے اور کڑوے پانی کے دونوں کے بیچ میں آڑ رہتی ہے میٹھا کڑوے سے نہیں ملتا کڑوا میٹھے سے نہیں ملتا جس طرح تیل اور پانی الگ الگ چلتے ہیں اس طرح وہ دونوں الگ الگ چلتے ہیں اور حصی طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے بیچ میں ایک لکیر ہے یہ کس نے لگائی پروردگار نے اور اس کے علاوہ دوسرا میں نے جو بادی نظر میں کہ سمندر سے اٹھتا ہے دریا کا پانی اور دریا کا پانی جاتا ہے سمندر میں مگر اس کے باوجود دونوں کے بیچ میں ایک آر الہم اللہ کیا ہے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا جس نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق بنایا جس نے نہریں بہائیں جس نے زمین میں پہاڑ بنائے اور جس نے یہ دو سمندر بہائے ہے کوئی کوئی نہیں جواب ہی نہیں کوئی دے سکتا بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر ان میں سے جانتے ہی نہیں ہیں اکثر ان میں سے سمجھتے ہی نہیں ہیں امن السوء ويجعلكم خلفاء الارض دہا مع اللہ قلیلا ما تذکرون تیسرا سوال زبردست امن یجیب جیب یا ہے کوئی یجیب المضطر جو سنتا ہے پریشان حال کی دعا کو اذا دہا ہو جب پریشان حال اس کو اس سے مانگتا ہے اس سے دعا کرتا ہے مجبور اور بے کس کی دعا سنتا ہے وَيَكْشِفُ یکشو اور جو اس سے تکلیف کو ہٹاتا ہے اسی کو میں کہتا ہوں کون ہے جو حاجت روا ہے کون ہے جو مشکل کشا ہے اور کون ہے جو دستگیر ہے کون ہے جو فریاد رس ہے اسی آیت میں ام یجیب یو کون ہے جو مجبور کی دعا کو سنتا ہے اذا دعاہ جب وہ اس کو پکارتا ہے ویکشف السوء اور تکلیف اس سے ہٹاتا ہے ویجعلکم خلفاء الارض اور بناتا ہے تم کو خلفاء الارض اے خلفاء فی الارض زمین کے اندر تم کو جانشین بناتا ہے پہلے مرتے ہیں پچھلوں کو اس کی جگہ جانشین بناتا ہے پھر یہ مرتے ہیں دوسروں کو جانشین بناتا ہے پھر وہ مرتے ہیں تیسروں کو جانشین بناتا ہے اللہ کہ اللہ کے ساتھ ہے کوئی دوسرا جو مجبور کی دعا کو سن سکے اس سے پریشانی کو ہٹا سکے اور اسی کے دعوے دار ہیں دنیا والے اللہ کہتا ہے کوئی نہیں علی رما تذکرون بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو فی ظلمات البر والبحر اور چوتھا سوال ہم ہے کوئی کیا من یہدیکم جو رہنمائی کرتا ہے تمہاری فی ظلمات البر خشکی کی اندھیریوں میں والبحر اور سمندر کی اندھیریوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے ستارے پیدا کیے اس کے ذریعے سے تم راستہ معلوم کرو سمندر کی اندھیریوں میں اور خشکی کے اندر ستارے بھی ہیں اور علامتیں بنائیں یہ دریا ادھر وہ پہاڑ ادھر یہ درخت ادھر یہ نشانیاں بنائیں جس کے ذریعے سے تمہاری رہنمائی کرتا ہے وہ میور سل اور کون ہے جو بھیجتا ہے ہر ریاح ہواؤں کو بشرا خوشخبری دینے کے لیے بین یدی رحمت ہی اس کی رحمت کے آگے آگے یہ پروردگار ہے الاحم مع اللہ کہ اللہ کے ساتھ ہے کوئی دوسرا معبود جو یہ کام کر سکے کون سے کام جس نے زمین کے اندر انسانوں کی رہنمائی کا انتظام کیا ہو جس نے سمندر کے اندر انسانوں کی رہنمائی کا انتظام کیا ہو اور جو بارش کے آنے سے پہلے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہو تعال اللہ عما یشرکون بلند و بالا ہے پروردگار اللہ بلند ہے عما ان چیزوں سے یشرکون بھی ابھی جن کو اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں ام من یبدع الخلق کیا وہ ذات من یبدع الخلق جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو پہلی مرتبہ ثم یعیدہ پھر وہی پیدا کرے گا مخلوق کو دوسری مرتبہ وہ من یرزقکم اور وہ جو روزی دیتا ہے کم تم کو من السماء آسمان سے والارض اور زمین سے اینا مع اللہ کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ یہ کام اللہ کر رہا ہے یہ کام کرنے والا کوئی دوسرا ہے ہے کوئی اللہ کے ساتھ اللہ برہانکم فرمایا لاؤ اپنی دلیل اے مشرکو شرک کرنے والو پیش کرو اپنی دلیل کن تم صادقین اگر تم سچے ہو تو پیش کرو کون کون ہے کوئی نہیں پیش کرتا اللہ کو حاجت روا مانو گے جس کو مشکل کشا مانو گے لازمی اور ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ عالم الغیب ہو ہر وقت میں جانتا ہو ہر چیز کو جانتا ہو رات کے وقت میں کوئی اس کو پکارے دن کی روشنی میں کوئی اس کو پکارے کالی رات میں کالی چیونٹی پکارے انسان پکارے جانور پکارے اور سمندر کی مچھلیاں اس کو پکارے کوئی بھی اس کو پکارے ایک ایک کو جانتا ہو اور ان کی ضرورتوں کو فوراً پورا کرتا ہو ہے کوئی اللہ اکبر کون غیب جانتا ہے اس کے سوا خود کہتا ہے قل کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلم نہیں جانتا ہے من فی السماوات جو آسمانوں میں وہ بھی نہیں جانتے جبرائیل نہیں جانتے میکائیل نہیں جانتے اسرائیل نہیں جانتے وہ اتنا جانتے ہیں جتنا رب ان کو بتاتا ہے ون اور نہیں جانتے وہ جو زمین میں ہیں زمین میں کون ہیں انسان ہیں جنات ہیں حیوانات ہیں یہ سارے کے سارے نہیں جانتے کیا نہیں جانتے الغیبہ غیب کو نہیں جانتے اللہ سوائے اللہ اور جب وہ غیب کو جانتے نہیں تو پھر وہ دوسروں کی فریاد کیسے سن سکتے ہیں کوئی رو رہا ہے کوئی چلا رہا ہے کوئی مانگ رہا ہے مگر پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون کیا کر رہا ہے کون غیب جانتا ہے جب غیب نہیں جانتا تو کوئی فریاد رس نہیں ہو سکتا کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتا کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا کوئی دستگیر نہیں ہو سکتا کوئی فریاد سننے والا نہیں ہو سکتا کون ہو سکتا ہے جب کوئی غیب ہی نہیں جانتا یہ وہ بنیادی نقطہ ہے اسی لیے مشرقوں میں جب کسی کے لیے شرک کا قیدہ ثابت کرتے ہیں تو دو چیزیں اس کے ساتھ اس سے پہلے ثابت کرتے ہیں ایک یہ ثابت کرتے ہیں کہ نوز باللہ یہ عالم الغیب ہے اور دوسرا یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہر جگہ ہر وقت میں موجود رہتا ہے کہ جہاں سے اس کو پکارو وہی پر یہ پکار سن لیتا ہے اللہ اس کی تردید کر رہا ہے نہیں جانتا ان اللہ سوائے اللہ کے اللہ کہہ رہا نہیں جانتا مگر بے شمار قرآن پڑھنے والے بھی ایسے ملیں گے اندر کے کالے وہ کہتے نہیں نہیں جانتا ہے استغفر اللہ تو کیا کیا کہیں گے ان کے لیے اس آیت کے وہ منکر نہیں ہوئے وما یشعرون ایان یبعثون اور جن بزرگ ہستیوں کو تم پکارتے ہو ان کو تو یہ نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی ایان یبعثون ان کا اپنا کام ہے کہ کب ان کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا وہ تو یہ نہیں جانتے پھر تم ان کو کیسے غیب کا علم ہو گیا اور جب غیب کا علم نہیں تو کسی کے لیے حاجت روا اور مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں بل ادارک علمهم فی الاخرہ بل ہم فی شک منها بل ہم منها عمون جہاں پر دوبارہ زندہ ہونے کی بات آئی فوراً فرمایا مگر مکہ والے تو اس کو مانتے نہیں اور کیسے نہیں مانتے ادارک علمهم بلکہ ادارک علمهم یہ مشکل آیت ہے اس کا ایک ترجمہ کیا تناحام ان کا علم مل چکا ہے گڑ مڑ ہو گیا ہے فی الآی آخرت کے بارے میں مطلب کبھی کہتے ہیں کہ زندہ ہوں گے اگر ہوں گے تو وہاں بھی ہمارے مزے ہوں گے کبھی کہتے ہیں نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین کبھی کہتے وما یہلکنا الا الدہر ہم کو نہیں مارتا ہے مگر زمانے کا الٹ پھیر ہم کو مارتا ہے یہی ہم حال ہماری ہلاکت کا ذریعہ ہے بل ادارک علمہم اور دوسرا معنی کیا گیا ادارک یہ لفظ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں ادارک آپس میں خلط ملط ہو جانا مل جانا مل جاتا ہے ان کا علم اور دوسرا ترجمہ گر جانا گر چکا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں یعنی ختم ہو چکا ہے آخرت کے بارے میں وہ کچھ جانتے ہی نہیں صرف اندازے لگاتے ہیں سٹے لگاتے ہیں بل ہم فی شک کی منہا بلکہ وہ تو آخرت کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں بل ہم منہا امون بلکہ وہ تو آخرت کے بارے میں اندے ہو گئے اندے پتہ ہی نہیں ہے کہ آخرت ہے کہ نہیں وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کر دیا اذا كنا ترابا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے وہ اور ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو جائیں گے ائنا لمخرجون کہ ہم کو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا یہ ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں مر گئے مٹی ہو گئے پھر کون دوبارہ زندہ کرے گا کہاں ہوں گے خرج مُخْرَجُونَ کہ ہم کو دوبارہ نکالا جائے گا لقد وَعِدْنَا هَذَا یقیناً وعدہ کیا گیا یہ نحن ہم سے وَعَبَاهُنَا اور ہمارے باپ دادا سے بھی کیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے إِلَّا تَعْطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ وعدہ نہیں بلکہ پہلے لوگوں کے قصے کہا نہیں مطلب ہمارے باپ دادا کو کہا گیا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے ابھی ہمارا دادا نہیں زندہ ہوا نکر دادا نہیں زندہ ہوا پردادا نہیں زندہ ہوا ہم کہاں سے زندہ ہو جائیں گے اور یہ ان کا دھوکہ تھا حالانکہ زندہ اس موقع کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جب زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور پھر دوبارہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا وہ کہتے تھے ادھر کیوں نہیں زندہ ہوئے ابھی تک بڑے ان سے بھی کہا گیا یہ ہم سے بھی کہا گیا کافی اللہ اس سے نتیجہ نکلا کہ یہ قرآن نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں فرمایا قصے کہانیاں ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان پکانا المجرمین اے مجرموں ذرا گھومو پھرو تاریخ کے ورق پلٹو اور سیر کرو فی الارض زمین میں چلو تم زمین میں فن تو دیکھو کیف کان عاقبت المجرمین مجرموں کا انجام کیا ہوا تھا کیا نتیجہ نکلا صفحے ہستی سے مٹا دیے گئے اور مٹانے کا مطلب کہ کوئی مالک الملک ان کے اوپر ہے جو نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جو اس کی فرما برداری کرتا ہے اس کو جزا دیتا ہے اور جو نہیں مانتا ہے اس کو سزا دیتا ہے اور جو مالک یہاں سزا دے رہا ہے تو کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اصل جزا اور سزا نہیں دے گا عَلَيْهِمْ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر غم نہ کیجئے کیجیے فی ضیق مما یمکرون اور آپ نہ ہو جائیں تنگ دل مما یمکرون ان مکاریوں کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں پیچھے قوم سمود کی مکاریوں کا تذکرہ تھا وہ مکرو مکرہم اور اشارہ تھا کہ مکہ والے بھی سازشیں کرتے ہیں آپ نہ تنگ دل ہوں کہ پتہ نہیں کیا سازش کریں گے کیا طوفان لائیں گے کیا بدتمیزی کریں گے کچھ نہیں ان کی ساری سازشیں اللہ کے قبضے میں ہیں وہ قولون بتا حضل راب کن تم صادقین اور جب قیامت کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا ان کن تم اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کتنے دن رہ گئے ہیں قیامت کو کون تم تستعجلون فرمایا قیامت کب آئے گی یہ تو اللہ کے پاس ہے اللہ ہی جانتا ہے لیکن تمہاری قیامت تو جب تمہاری جان نکلے گی سمجھو آ گئی اور تمہارے لیے جو عذاب مقدر ہو چکا ہے قل خلاصہ آپ فرمائیے آسا قریب ہے یہ کون کہ ہو گیا ہو ردف لکم تمہارے ساتھ لگا ہوا ہو گیا ہو بحد النبیل اس کا کچھ حصہ جس کو تم جلدی مانگتے ہو تم اللہ کا عذاب جلدی مانگتے ہو نا قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے لیکن اس عذاب کا کچھ حصہ لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے اور ساتھ لگا ردیفہ ردیفہ کہتے ہیں ایک اونٹ کے اوپر دو سوار ہوں جو پچھلی سواری ہے ایسے تمہارے پاس پہنچ گیا ہے جیسے پچھلی سواری کی طرح بس اب آیا چاہتا ہے وہ عذاب اور چنانچہ آ گیا کچھ دنوں کے بعد بدر کے میدان میں دیکھا انہوں نے کس طرح عذاب آیا وَإِنَّ رَبَّكَ کا فَضْلٍ جلدی کیوں نہیں آتا کہا تیرا رب بڑی فضل والا ہے فضیلت والا ہے کرم اور مہربانی والا ہے الناس سارے لوگوں پر ولیکن اکثرهم لا اکثر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں اس کی مہربانی کا تقاضا ہوا کہ وہ انسانوں کو فوراً ہلاک نہیں کرتا ہے وہ مانگتے رہتے ہیں عذاب کیوں نہیں آتا عذاب کیوں نہیں آتا پھر بھی وہ ڈھیل دیتا ہے تاکہ ان کو ہلاک ہونے سے پہلے سملنے کا موقع ملے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور تیرا رب خوب جانتا ہے ما تُكِنُّ جو کچھ چھپاتے ہیں صدورهم ان کے سینے وما يُعْلِنُونَ اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وہ سب تیرا رب جانتا ہے اس سے کچھ چھپ نہیں سکتا وما من غائبة في في السماء والأرض إلا كتاب مبين وما من غائبة اور نہیں ہے چھپی ہوئی کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں مگر وہ ایک صاف کتاب میں موجود ہے مطلب ایک تو اللہ جانتا ہے وہ تو جانتا ہی جانتا ہے اس کے علاوہ ایک ایک چیز کا ریکارڈ بنایا گیا اور جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں ان کا بھی ریکارڈ وہ غائبہ جو تم کو نہیں نظر آتی ہیں ان کا بھی ریکارڈ بنا ہوا ہے اور لوہے محفوظ میں سب کا سب لکھا ہوا ہے اور وہ کتاب مبین ہے واضح ہے واضح کا مطلب کیا ہے کہ جب پروردگار ان چیزوں کو ظاہر کرنا چاہے تو پلک جھپکنے سے پہلے بلکہ وہ تو تصور نہیں کر سکتا کتنا جلدی وہ کر سکتا ہے انسان کہاں سوچ سکتا ہے اس بات کو وما من غائبت نہیں ہے کوئی چھپی ہوئی یہ کیا لفظ ہے ایک طبقے نے کہا کہ یہ مصدر ہے اور یہ مذکر محمد سب استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا آسمان اور زمین میں کوئی چھپنا نہیں ہے کسی چیز کا چھپ جانا ممکن نہیں مگر وہ کتاب مبین میں ہے دوسرا معنی یہ غائبت اس میں فائل کا سیگا اور اس کا فائل موصول چھپا ہوا ہے وما من نفس غائبت کوئی جان چھپنے والی نہیں آسمان اور زمین میں مگر وہ کتاب مبین میں ہے اور تیسرا معنی کہ شیئن اس کا موصوف ہے وما من شَيْءٍ غَائِبَةٍ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں آسمانوں میں اور زمین میں مگر وہ کتاب مبین میں ہے یہی ترجمہ آخر والا زیادہ کیا جاتا ہے مگر اس پر اشکال ہوگا کہ شعی تو مذکر اور غائبہ مونس ہے لیکن یہ تانیس کی تا نہیں بلکہ یہ مبالغے کی تا ہے اس لیے شعیع ان کا جیسے رجل علامت بہت جاننے والا اس کا معنی جاننے والی نہیں تو اسی طریقے سے یہ شیء غائبت پوشیدہ چیز کوئی نہیں اور پھر اگر یہ مبالغہ ہے تو پھر مطلب زبردست پوشیدہ جس کا لوگوں کو خیال اور تصور بھی نہیں مگر وہ بھی کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے دو جگہ اس سے پہلے قرآن پاک کا تذکر آ چکا اب تیسری جگہ آتا ہے ان هذا القرآن بنی الذي اکثر فيه يختلفون اور پروردگار سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی چنانچہ بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات جن میں وہ اختلاف کر رہے تھے وہ اللہ کے سامنے تھے اور وہ اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم الغیب ہے وہ جانتا ہے ان هذا قرآن بے شک یہ قرآن یقص بیان کرتا اعلیٰیسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر اکثر اللہ بھی وہ بہت ساری باتیں ہم فی اختلفون جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں آج تک اختلاف کرتے تھے قرآن پاک اس کی حقانیت اور اس کی صداقت ان کے سامنے پیش کر رہا ہے تو ان کا یہ اختلاف بھی مالک الملک سے چھپا ہوا نہیں وَإِنَّهُ لَهُدًا اور بے شک یہ قرآن ضرور رہنمائی کرنے والا ہے وَرَحْمَةٌ اور مہربانی کرنے والا للمؤمنین ایمان والوں کے لئے رحمت کا ذریعہ ہے ہدایت کا ذریعہ ہے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ قرآن آ چکا محبوب کبریا آ چکے قرآن پاک نے اختلاف کی باتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا اب اس چیز کی دیری ہے فرما اللہ کے فیصلے کی دیری ہے ان ربا کا یا بہینہ ہوں تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان بھی حکمی ہے اپنے حکم کے ذریعے اپنے فیصلے کے ذریعے وہیز العلیم اور وہی تو غالب ہے وہی تو بہت جاننے والا ہے وہ غالب ہیں جب وہ فیصلہ کرنا چاہے تو اس کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتا کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا اور وہ علیم ہے جو فیصلہ کرتا اپنے علم کے مطابق کرتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللہ جب اتنی طاقت اتنے علم اتنی قدرت کا وہ مالک ہے فتوکل تو بھروسہ کر لیجئے آپ اللہ اسی اللہ پر انکا علی الحق المبین بے شک آپ واضح قسم کے حق پر ہیں صاف صاف حق پر ہیں اللہ پر بھروسہ کیجئے حق والوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے آپ ہی غالب آئیں گے ان لا تسمع الموتى بھروسہ تو اللہ پر ہی ہے مگر سمجھاتے ہوئے تو تیرہ سال گزر گئے ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا فرمایا اس لیے نہیں آتا کہ آپ تو ان کو سنائیں گے نا جو زندہ ہوں یہ تو چرتی پھرتی لاشیں ہیں ان میں تدبر نہیں ان میں فہم نہیں ان میں سننے کا طریقہ نہیں ان میں قبولیت کی صلاحیت نہیں ان لا تسمع الموتى المتا بے شک آپ نہیں سنا سکتے ہیں مردوں کو ولا تسمع الصم اور بے شک آپ نہیں سنائیں گے سما بہروں کو اب پکار پکار ولوا مدبرین جبکہ وہ مڑ جائیں پیٹ دکھاتے ہوئے ولوا منہ موڑ لیں مدبرین پیٹ دکھا کر کے مطلب جو آدمی بہرا ہوتا ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ سنا آدمی سمجھا دیتا ہے بات لیکن تب سمجھاتا ہے نا جب وہ دیکھے اور اگر وہ پیٹ موڑ کر کے چل دے تو اشارے بھی کیا سمجھے گا وہ ادا مدبرین جب وہ مڑ جائیں پیٹ دکھاتے ہوئے وما انت بهاد ہا اور خالی بہرے نہیں مردے بھی اور اندھے ہیں وہ تبھی بهاد یہ اور آپ نہیں ہیں اندھوں کو راستہ دکھانے والے ان سلا ان کی گمراہی سے نکال کر کے نہیں نکال سکتے اور یہ اندھے ہیں اندھے کا مطلب آنکھیں ہیں مگر قبولیت والا اور سمجھ والا اور فہم والا ان کو دیکھنا نصیب نہیں ہے ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون آپ کس کو سنا سکتے ہیں فرمایا ان کو سنا سکتے ہیں من يؤمن بآياتنا جو ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں فہم مسلمون پھر وہی ہیں فرما برداری کرنے والے وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ آئے گی کب قیامت آئے گی کب قیامت کتنے دن رہ گئے آگے احوال پیش کیے جا رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو یہ پوچھو کس طرح آئے گی اور قیامت کے آنے سے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی اور ایک نشانی ظاہر ہو چکی ہے کہ آپ تشریف لا چکے ہیں اب کوئی پیمبر آنے والا نہیں ہے آخری پیمبر آ چکا یہ خود قیامت کی ایک نشانی اور اس کے بعد قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں اور میں نے کہا تھا ان کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ نشانی ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہوں گی بے حیائی عام ہو جائے گی ناچ اور گانا عام ہو جائے گا کمینے قسم کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں گے اور دوسری وہ نشانیاں جو قیامت سے کچھ پہلے ظاہر ہوں گی وہ نشانیاں کون ہیں دجال کا خروج ہوگا حضرت مہدی کا ظہور ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور کچھ وہ نشانیاں جو بالکل قیامت سے ذرا پہلے ظاہر ہوں گی اور وہ کون نشانیاں ہوں گی سورج پلٹ کر کے مغرب کی طرف سے نکلے گا اور ایک جانور نکلے گا دابت الارض تو وہ لوگوں سے باتیں کرے گا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْمِ اور جب بات واقع ہو جائے گی پکی ہو جائے گی یعنی قیامت آنے کے بالکل نزدیک ہوگی اخرجنا لهم ہم نکالیں گے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے داخبہ من الارض زمین سے ایک زندہ جانور ایک چوپایا تو جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیسا جانور ہوگا فرمایا بیل کی شکل کا ہوگا اور صفا پہاڑی پھٹے گی مکہ کے پاس سے اور وہاں سے نکلے گا دنیا کی جگہ جگہ سے نہیں بلکہ اسی جگہ سے نکلے گا تو کنمہم وہ لوگوں سے باتیں کرے گا اننا سے کانو بھی آیا لا یقینون کہ لوگ اللہ کی آیتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے تھے اب دیکھو ایک اس کی نشانی بن کر کے میں نکل آیا ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دو نشانیاں بالکل قیامت کے قریب نکلیں گی یہاں تک کہ اگر ایک صبح کو ظاہر ہوگی تو دوسری شام کو ظاہر ہوگی اور جو بھی صبح کو ظاہر ہو جائے تم یقین کر لو کہ ابھی شام والی آنے والی ہے کس طرح جانور نکلے گا اور کس طرح لوگوں سے باتیں کرے گا بس اتنی باتیں حدیث میں آئیں اتنی ہم مانیں گے اس کے آگے کی تفصیل ہم نہیں سمجھ سکتے ہاں اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ یہ جانور کیوں نکالا گیا چوپایا کیوں نکالا گیا بیل کیوں نکالا گیا تو اور جو لوگوں سے باتیں بھی کر رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے وہ لوگوں کو واض اور نصیحت کر رہا ہے لوگوں کو تقریر کر کے سمجھا رہا ہے ایسا کیوں ہوا اس لیے کہ اس وقت میں ساری دنیا کے انسان حیوانی صفات میں مبتلا ہو جائیں گے ان میں حیوانی صفتیں ہوں گی تو یہ ان کے لیے تنبیہ ہوگی کہ انسانوں کی تم نے تو مانی نہیں انسانوں میں بہت واعظ آئے اور بہت نصیحت کی ان کی تم نے مانی نہیں اب لو تم بھی جانور اور تمہارے لیے واعظ بھی جانور اب ان جانوروں کی تو مانو اور اس وقت میں لوگ مانیں گے بھی ایمان بھی لائیں گے مگر ان کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا لیکن میں نے زور دے کر کے کہا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان میں سے ایک نشانی ظاہر ہوگی تو دوسری فوراً ظاہر ہو جائے گی اور یہ کہ یہ بیل کی طرح کا ایک جانور نکلے گا پھر اس بیوقوف کے لیے کیا کہیں کہ جو کبھی کہتا ہے کہ موبائل کا اپنا ہے یہ نکل چکا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ کہتا ہے اور اس میں کہنا کیا چاہتا ہے ان تمام اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چھپی ہوئی ایک سوچ ہوتی ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر تب ہوں گی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تو یہ ساری نشانیاں تو ظاہر ہوگی حضرت عیسیٰ کیوں نہیں آئے تو پھر وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی کو عیسیٰ مان لو اب اور تو کوئی حصہ نظر نہیں آ رہا تمہیں اور یہ بڑی چلاکی کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی دونوں ایک ہی ہیں تاکہ دونوں پوسٹوں پر قبضہ رہے عیسیٰ بھی بنے رہیں مہدی بھی بنے رہیں لیکن ساون کے کیڑوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں کوئی نہیں ان کو پوچھتا ہے آج تک تاریخ میں سینکڑوں پیدا ہوئے ہزاروں پیدا ہوئے مرے سب سے زبردست زوردار طریقے سے محمد جون پوری نکلا تھا جلال الدین اکبر کے زمانے میں اس نے بھی کہا میں مہدی ہوں اور اس کی ایک بہت بڑی امت تیار ہو گئی لاؤ لشکر والی باقاعدہ مقابلہ کرتا تھا اس کی اپنی فوج تھی لیکن جلال الدین اکبر کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا اس نے مار مار کے اس کا کھوپڑا ٹھیک کیا اور اس کو بھی احساس ہوا اپنی اوقات کا کہ میں مہدی ہوں کہ کیسا ہوں لیکن بہت بڑی طاقت کے ساتھ اٹھے تھے اور وہ ایسے کچھ شعبے بھی دکھاتا تھا کہ لوگ حیران ہوتے تھے یہ بھی اسی کی ایک مہم ہے کہ اس طرح کی نشانیوں کو موڑ توڑ کر کے پیش کیا جاؤ امت کی انپڑھتا سے فائدہ اٹھاؤ اگر امت کو یہ باتیں معلوم ہوں تو پھر وہ دھوکہ نہ کھائیں ان کو معلوم ہے کہ امت تو ساری پڑھی لکھی ہے نہیں کچھ نہ کچھ جاہل بھی ہو میرے ساتھ مل جائیں گے وَيَوْمَ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا اور جس دن نکالیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک بڑی جماعت کو فوج کو مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا ان لوگوں میں سے جو ہماری آیتوں کو جھوٹا سمجھتے تھے فہم یوزعون پھر ان کو روکا جائے گا اور ان کو بانٹا جائے گا انکار کرنے والے جھٹنانے والے چلو جہنم کی طرف چل پڑے کا روکو اور ان کی ٹکڑیاں بناؤ کیسے ان کے کام کے اعتبار سے حتی اذا جاؤ یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے قالا کذبتم اللہ فرمائے گا کیا تم نے جھوٹ سمجھا تھا بھی تھی نا تھی میری نشانیوں کو ولم تحیطو علما حالانکہ تم نے ان نشانیوں کو پورے علم کے احاطے میں بھی نہیں کیا تھا اور یہ دوسری مرتبہ آ گیا اس سے پہلے ہم گیارہویں پارے میں پہنچ پڑھ چکے کہ لوگوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا لیکن اس لیے نہیں انکار کیا کہ پڑھ پڑھ کر کے وہ ریسرچ کر کر کے تحقیق کر کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جھوٹی کتاب ہے ولم یحیطوا به علما بلکہ اس لیے پہنچے کہ انہوں نے اس قرآن کو پڑھا ہی نہیں یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری آیتوں کو جھوٹا کہہ دیا حالانکہ اس کو علم کے احاطے میں نہیں لائے تھے ام ماذا کنتم تعملون ان سے کہا جائے گا یا کون سے وہ کام تھے جو تم کیا کرتے تھے کیا کس چکر میں رہے وقال قول اور بات واقع ہو جائے گی علیہم ان پر بما ظلموا ان کے ظلم کرنے کی وجہ سے فہم لا ينطقون تو وہ بات نہیں کر سکیں گے الم يروا ان جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا آپ نے کیا انہوں نے دیکھا نہیں کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا انا جعلنا الليل کہ ہم پیدا کہ ہم نے پیدا کیا رات کو ليسكنوا فيه تاکہ وہ اس میں زندگی گزاریں اس میں سکون حاصل کریں اس میں آرام حاصل کریں ون نہارا اور ہم نے بنایا دن کو مب روشن دیکھنے والا یعنی جس میں دیکھا جا سکے روشن بنایا ان نفی ذا الایات لقوم یؤمنون قومی بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کے لیے قومی یؤمنون ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یہ قیامت سے تھوڑے پہلے کے احوال کہ دعوت الارض ظاہر ہوا اب قیامت کی حالت وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي السُّورِ اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی فَفَزِعَ یا فِي سما واسی فِي الْأَرْضِ تو گھبرا جائیں گے وہ سارے جو آسمانوں میں ہیں ومن فِي الْأَرْضِ اور جو زمین میں ہے اور اسی گھبراہٹ کو ہم پڑھ چکے سورہ حج میں کہ جس دن تم دیکھو گے لوگوں کو کہ لوگ نشے میں ہیں وَمَا هُمْ بِسُكَارَا حالانکہ وہ نشے میں نہیں وَلَكِنَّ اللہ اللَّهِ شدید لیکن اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے فَفَزِعَ یا فِي سماوا یہ اولا جیسے پھونک ماری تو گھبرا جائیں گے وہ ساری مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ شاء اللہ مگر جس کو اللہ چاہے اور وہ کون لوگ ہیں مختلف موقعوں پر ان کو قرآن پاک نے الگ کیا وہ انبیاء ہیں وہ شہدا ہیں وہ اتقیاء ہیں وہ صلحہ ہیں یوم فی السور جس دن سور میں پھونکا جائے گا وکل أَتَوْهُ دَاخِرُونَ اور ہر کوئی آئے گا اس کے پاس داخرین آجز ہو کر کے آجزی کا اظہار کرتے ہوئے ہر کوئی اس کے پاس آ جائے گا کون آئے گی ساری مخلوق مرے گی تو آئے گا کون ساری مخلوق مرے گی یہاں تک کہ فرشتے بھی اور یہاں تک کہ آخر میں ملک الموت بھی اور اس کے بعد پھر مالک الملک کی عدالت لگی اور سب کے سب دوبارہ زندہ ہو کر کے داخرین آجز اور بے بس ہو کر کے اپنے مالک کے پاس پہنچ گئے وَتَرَ الْجِبَالِ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو تحسب ہوا جامدہ تو گمان کرتا ہے ان کو جمے ہوئے ہیں وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ حالانکہ وہ چلیں گے مَرَّ السَّحَابِ بادلوں کے چلنے کی طرح سن اللہ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ سُنْعَ سن اللہ یہ اللہ کی کاریگری ہوگی اللہ کے کاریگری کے طور پر اللہ دی اطفن کل شی جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا انہو خبیر بما تفعلون اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اس کی پوری پوری خبر ہے اوپر تھی قیامت سے ذرا پہنے کے حالات پھر پیش کیا قیامت کے بالکل وقت کے حالات کہ جب سور میں پھونکا گیا اور سب گھبرا گئے مگر وہ نہیں جن پر اللہ مہربان ہے جن کو اللہ چاہتا ہے اور پھر قیامت کا منظر کیا دیکھو گے پہاڑوں کو کہ تم گمان کرتے ہو کہ یہ جمے ہوئے ہیں ایک جگہ ٹکے ہوئے ہیں یہ تو ہل بھی نہیں سکتے مگر وہ اڑیں گے جیسا کہ بادل اڑتے ہیں یعنی ریت کا ڈھیر بن کر اڑنے لگ جائیں گے سن اللہ الذي اتقن كل شيء یہ کاریگری ہے اس اللہ کی جس نے مضبوط کیا ہر چیز کو انه خبیر بما تفعلون بے شک وہ پوری خبر رکھتا ہے بما تفعلون اس چیز کی جو وہ کرتے ہیں جو تم کرتے ہو من جاء بالحسنة حاصل خير منها جو کوئی لائے گا تم میں سے نیکی فلاح خير منها تو اس کے لیے اس سے بہتر ہوگی وهم من فزع يومئذ آمنون اور وہ فزع گھبراہٹ سے يومئذ اس دن آمنون امن میں ہوں گے جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس نیکی سے بہتر جزا ہوگی اور نیکی سے بہتر کتنی کہ کم سے کم جو ایک لے کر آئے گا اس کو دس ملے گی اور پھر جو اللہ کے راستے میں کرے گا تو وہ بڑھتے بڑھتے کتنی ہو جائے گی ایک سو نہیں سات سو تک بڑھتی چلی جائے گی وہ من جا ابھی اور جو کوئی لے کر آئے گا برائی فکبت وجوہ فنار تو اوندے کیے جائیں گے ان کے چہرے فناری آگ میں ٹانگیں اوپر سر نیچے اس طریقے سے اوندا کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ساتھ میں کہا جائے گا حل تجزون الا ما کنتم تعملون تم کو نہیں جزا دی جا رہی مگر اسی کام کی جو تم کیا کرتے تھے سورت مکمل ہوئی قرآن پاک کی بات سے شروع کیا تھا اور قرآن پاک کس کے لیے فرمایا ہدن و رحمہ یہ ہدایت دینے کے لیے اور مہربانی کرنے کے لیے اور قرآن پاک کی ہدایت کیا تھی اس کا نچوڑ پیش کیا جا رہا ہے انما امرت بے شک حکم دیا گیا مجھ کو ان انآ کہ میں عبادت کروں رب هذه البلدہ اس شہر کے رب کی الذي حرم جس شہر کو اس نے محترم بنایا وله كل شيء اور اس کے لیے ہر چیز ہے اسی کے لیے ہر چیز ہے اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اس رب کی عبادت کروں اس شہر کے رب کی عبادت کروں یہ جو تمہیں محترم گھر نظر آتا ہے عزت والا شہر نظر آتا ہے اس نے مجھے کہا کہ اس کے مالک کی عبادت کرو اور وہ اللہ ہے وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ اور اس کے لیے ہر چیز ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور حکم دیا گیا مجھ کو کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے وَأَنْ انتر الْقُرْآنَ اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں فَمَنِ اِحْتَدَى فَإِنَّمَا يَحْتَدِينِ نَفْسِي میں قرآن کی تلاوت کروں یعنی ان کو پڑھ کر کے سناؤں ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں پھر نتیجہ کیا نکلے گا کچھ ہدایت پر آئیں گے کچھ گمراہ رہیں گے جو ہدایت پر آئیں گے فمن اہتدا تو جس کسی نے ہدایت قبول کی تو ان نمایادین نفس تو وہ ہدایت قبول کرتا اپنی ذات کے لیے ومن ضل اور جو کوئی بھٹک گیا تو انا من المنذرین المنظرین تو بے شک میں ہوں آگاہ کرنے والوں میں سے اس کے بھٹکنے کی میرے ذمہ ذمہ داری نہیں ہے لیکن یہاں رک کر کے غور کیجیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھے میرے مالک نے حکم دیا ہے مجھے حکم دیا گیا دو ایک تو میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں اور دوسرے یہ کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں اور محض تلاوت بھی مقصود ہے لیکن یہاں فمن ابتدا آگے ہے اس کا مطلب میں قرآن پڑھ پڑھ کر دوسروں کو سناؤں دوسروں کو یہ پیغام پہنچاؤں دوسروں کو قرآن کریم سکھاؤں یہ آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے یہ چوتھی مرتبہ قرآن پاک کا تذکرہ جو میں نے پہلی آیت کو کہا تھا کہ اس میں جگہ جگہ قرآن پاک کی فضیلت کی بات ہوگی گویا قرآن اتنی بلند مرتبہ کتاب ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتا ہے کہ آپ بھی اس کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو سناتے جائیے گا اور نتیجہ کیا نکلے گا کچھ ہدایت پر آئیں گے کچھ گمراہ رہیں گے آپ کے ذمہ ان کی ذمہ داری نہیں جو گمراہ رہیں گے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا تو عام لوگوں کے اوپر کیا حق ہے قرآن پاک کا یہی کہ اس کی تلاوت کریں اور یہی کہ اس کو لوگوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائیں اور ان کا کام ہے پڑھ کر کے سناتے جانا سمجھاتے جانا پھر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کسی کو ہدایت نصیب ہونا ہو گمراہ رہے کہ ہدایت پر آئے یہ ان کے ذمہ نہیں ان سے جو پوچھا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے میرے قرآن کو سنایا کہ نہیں سنایا بکل انما انا من ومن ضل اور جو کوئی بھٹک جائے جو کوئی گمراہ ہو جائے بکل تو آپ کہہ دیجیے انما انا من المنظرین بے شک میں ہوں آگاہ کرنے والوں میں سے وقل الحمد للہ اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے سیوری آیاتی ان قریب وہ دکھائے گا تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں فتع تو تم ان کو پہچانو گے ربک بغافل عما تعملون اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے ہیں